اور چوتھی خوبی یہ ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا اور آج اسی سلسلے کی پانچویں خوبی کا ذکر کرنا چاہوں گا والذین ہم دین امانات راعون کہ وہ لوگ اپنی امانتوں کا اور اپنے عہد کا وعدوں کا بڑا پاس اور لحاظ رکھتے ہیں اور پوری طرح نگرانی کرتے ہیں اور ان میں جو صدق اور سچائی کا منہج ہے اسے اختیار کیے رہتے ہیں گویا پانچویں خوبی امانتوں کی حفاظت امانتوں کی ادائیگی اور امانتوں کا پوری طرح لحاظ رکھنا ان اللہ امرکم انتو عد الامانات الى الگ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جو امانتیں ہیں وہ ان کے اہل یعنی امانت داروں کو سونپ دو ان کے سپرد کر دو اور امانتوں میں کسی طرح بھی خیانت نہ ہو امانتوں کی حفاظت اور امانتوں کی ادائیگی اتنا عظیم وصف اور منحج ہے کہ اللہ رب العزت نے اس خوبی کو ان اوصاف میں شامل فرما لیا جن اوصاف پر جنت الفردوس کے وعدے ہیں جو بہرحال ایک مشکل کام ہے ان نہمانتسم آباد السماوات اردو والجبال یا شفق نا منہ بحمل وحملها انسان ہم نے امانت کا بار آسمانوں پر پیش کیا زمینوں پر پیش کیا اور پہاڑوں پر پیش کیا تو ان سب نے وہ بار اٹھانے سے انکار کر دیا یہ انکار نافرمانی کی بنا پر نہیں بلکہ وہ اشفق منہا خوف کی بنا پر کہ امانت کا بار بہت ہی حیبت ناک ہے آسمانوں اور پہاڑوں اور زمینوں نے اس بار کو خوف اور خشیت کی بنا پر اٹھانے سے قبول کرنے سے انکار کیے اس امانت کی تفسیر دین اسلام اور اللہ تعالی کی وحی سے کی گئی ہے جیسے ایک مقام پر ارشاد ہے لو انزل نہاد القرآن جبل لڑائی تو خاشم متصد من خشیت اللہ کہ اس قرآن کو اگر ہم پہاڑ پہ اتار دیتے تو پہاڑ اللہ کی خشیت سے اور اس امانت کی حیبت سے ریدا ریدا ہو جاتا تو یقیناً یہ دین ایک امانت ہے اور اس لحاظ سے امانت کا بار اور اس کا سقد اور بوجھ بہت ہی عظیم ہے ان میں تنخی علیہ کا قول ثقیلا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر قول ثقیل ایک بہت ہی بھاری اور بوجھل ذمہ داری عائد کرنے والے ہیں تو الغرض امانت کا پاس یہ اہل تقوا کی علامت ہے اور اس بار کو اٹھانے والے اگر اس کا حق ادا کریں اور اس کے تقاضے پوری سمجھ بوجھ کے ساتھ پورا کریں تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ عظیم وعدہ موجود ہے کہ ایسے لوگوں کو جنت الفردوس کی وراثت حاصل ہوگی ایک حدیث میں نبی اسلام کا ارشاد ہے ادمنولی ستن ادمن لکم الجنہ تم مجھے چھ چیزوں کی ضمانت دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں یہاں بھی جو سیاق کلام ہے وہ ایک ضمانت اور وعدے کے ساتھ تم وعدہ کر لو چھ چیزیں اپنانے کا اور پوری کرنے کا اور میں وعدہ کرتا ہوں تمہارے جنت کے داخلے کا یہ وعدہ نبی السلام لے رہے ہیں اور دے رہے ہیں مگر یہ امر اللہ رب العزت کا ہے حقیقت میں یہ وعدہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے یہ ضمانت اللہ رب العزت کی طرف سے ہے بمن اصدق من اللہ حدیث اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر سچا وعدہ اور سچی بات کون کر سکتا ہے وہ چھ چیزیں کیا ہیں اس دکھو ادا حدست جب بھی بات کرو تو سچی بات کرو اپنی گفتار میں سچائی کو لازم پکڑ لے اور لازم قرار دے دو واؤف اذا وعدتم تم اور جب وعدہ کر لو تو اسے ضرور پورا کرو ایفائے عہد و ادو ادا تمن تم اور جب تمہیں امانت دی جائے تو اس کو ادا کرو اس میں کسی قسم کی خیانت مت برتو اور اس کو ادا کرو وقف و فروج رکھو اور چوتھی چیز یہ کہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو بخود افسوا رکھو یہ پانچویں چیز ہے اپنی نگاہیں نیچی رکھو نظروں کی حفاظت کرو کیونکہ نگاہوں کا غلط استعمال یہ مقدمات زنا میں سے ہو سکتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ آنکھیں بھی زنا کرتی اگر آنکھوں کا استعمال غلط ہو تو یہ آنکھوں کا زنا ہے تو نگاہیں نیچی رکھو اور چھٹی چیز وہ کف و عیدیہ کو اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو یعنی ہاتھوں سے کسی کو ایزا دینا یا کسی کو مارنا پیٹنا یہ ناجائز ہے ہاتھوں کو روک کے رکھو بلکہ ایک حدیث میں سب سے افضل اسلام یہی قرار دیا گیا صحابہ کرام نے نبی السلام سے پوچھا کہ سب سے افضل اسلام کیا ہے فرمایا کہ من سالم المسلمون من لسان ہی و یدے سب سے افضل اسلام اس شخص کا ہے جس کے ہاتھوں اور زبان کی تکلیف سے مسلم معاشرہ محفوظ رہے جہاں وہ رہتا ہے نہ کسی کو اپنے ہاتھ سے تکلیف دے نہ اپنی زبان سے جو شخص پوری زندگی ان اوصاف کو اپنا لے تو اس کا اسلام یقیناً سب سے افضل اسلام قرار پائے گا عبد الرحمٰن السلم رضی اللہ عنہ علیہ السلام کے صحابی ایک چھوٹا سا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر پانی طلب کیا وضو کرنے کے لیے آپ کو پانی پیش کیا گیا آپ نے کچھ دیر اپنا ہاتھ دستے مبارک اس میں ڈبوئے رکھا اور پھر وضو کیا اور کچھ پانی بچ گیا جو صحابہ آس پاس موجود تھے انہوں نے ایک ایک دو دو گھونٹ وہ پانی پینا شروع کر دی آپ نے پوچھا کہ یہ پانی تم کیوں پی رہے ہو تو صحابہ نے عرض کیا کہ یہ آپ کی محبت کی بنا پر اور ظاہر ہے کہ آپ کی محبت اللہ تعالی کی محبت تو اللہ رض کے رسول کی محبت کا حصول مقصود ہے اس لیے ہم یہ پانی پی رہے ہیں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف صحابہ کے رسول نہیں تھے بلکہ قیامت کی آخری دیواروں تک جو لوگ آئیں گے آپ ان سب کے رسول یقیناً آپ نے سوچا کہ آج تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں یہ لوگ میرا بچا ہوا پانی پی رہے اور صحابہ پی سکتے ہیں لیکن میرے دنیا سے جانے کے بعد باقی لوگ کیا کریں اللہ رض کے رسول کی محبت کے لیے ان کے پاس کون سی علامات ہیں یہ تو محبت میں میرا بچا ہوا پانی پی رہے ہیں اور اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں لیکن بعد میں آنے والے کس طریقے سے اس محبت کا اظہار کریں گے اور اس محبت کو حاصل کرنے والوں کی جماعت میں شامل ہو سکیں گے تو نبی السلام نے ارشاد فرمایا جو صحابہ کے لیے بھی تھا اور پوری امت کے لیے اذا احببتم ان يحبكم الله ورسوله و رسول ہو اگر تمہاری یہ چاہت ہے کہ اللہ اس کے رسول کی محبت تمہیں حاصل ہو جائے تو تین کام اختیار کر لو یعنی یہ بعد میں آنے والوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ چلیں صحابہ تو اس طریقے سے بھی محبت خرید سکتے ہیں حاصل کر سکتے ہیں لیکن بعد میں آنے والے کیا کریں گے تو فرمایا اگر واقع تم اللہ کے رسول کی محبت کے طلبگار ہو اور اس محبت کے حصول کے متمنی ہو تو تین کام کر لو انتو ادو ادا تم کہ جب تمہارے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس کو اچھے اور صحیح طریقے سے ادا کر دو اس امانت کے تمام تقاضوں کو پورا کرو اور امانت کی ادائیگی کا حق ادا کر دو ون تس اذا حدث دس دو اور دوسری بات یہ کہ جب بھی تم کو بات کرو گفتگو کرو تو سچی بات کرو کبھی جھوٹ نہ بولو اور تیسری چیز یہ من تحسنو جوار من جاور کہ جو بھی تمہارا پڑوسی ہو اس کے ساتھ اچھا پڑوس بناؤ اور اختیار کرو مجاورت پڑوس جس کی کئی اقسام ہیں جیسے گھر کا پڑوسی ہے جس کا گھر باہم آپ سے ملا ہوا ہے دائیں یا بائیں ہیں سامنے ہیں آگے پیچھے ہے یہ سب آپ کے پڑوسی ہیں اور قرآن نے تو جو محلے دار ہے اس کا گھر چاہے دور کیوں نہ ہو اسے بھی پڑوسی قرار دیے اور پڑوس بعض اوقات عارضی ہوتا ہے آپ جہاز پہ ٹرین پہ سفر کر رہے ہیں جو شخص آپ کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ہے وہ آپ کا پڑوسی ہے وہ گھنٹے کے لیے ہو دو گھنٹے کے لیے ہو چوبیس گھنٹے کے لیے ہو وہ آپ کا پڑوسی ہے تو پڑوس میں جو بھی ہو اچھا پڑوس اختیار کرو اچھا سلوک فراہم کرو فرمایا کہ یہ تین امور ہیں اگر ان پر تم قائم ہو جاؤ تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمہیں حاصل ہو سکتی تو ان تمام نصوص سے امانت کی اہمیت کا علم ہوتا ہے جسے ادا کرنا جس کے تقاضوں کو پورا کرنا انتہائی ضروری ورنہ جو لوگ اس امتحان میں ناکام ہوتے ہیں ان کے لیے شریعت میں بڑی سخت وعیدیں وارد ہیں نبی اسلام کی ایک حدیث ہے آیت المنافق منافع کے سلاد ہوں حد ویدا واحد اخلف وحید اتمین خان کہ منافع کی تین علامتیں ہیں جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا اور امانت دیا جائے گا تو اس میں خیانت کرے گا امانت میں خیانت کرنا گفتگو میں جھوٹ اور وعدہ خلافی یہ تین منافقین کی علامتیں اور ایک حدیث میں چار چیزیں مذکور ہیں چوتھی چیز گالی گلوچ کسی کو ڈانٹ رہا ڈبٹ رہا اور جھگڑا کر رہا تو اس میں بے درے گالیاں بکتا ہے فرمایا کہ یہ چار چیزیں جس شخص میں ہو کانا منافق ان خالص وہ خالص منافق قرار پائے گا جس میں یہ چار چیزیں پائی جائیں اور ان چار میں سے ایک ہو دو چیزیں ہوں تو وہ ایک یا دو علامتیں اس کے اندر نفاق کی موجود ہوں گی اور یہ ایک شدید ترین وعید ہے اس لیے شریعت متحرہ جو اخلاق حسن کی تعلیم دیتی ہے وہ امانت کا حق ادا کرنا اس کی بخوبی تربیت کرتی اور جو لوگ اس نصیحت کو قبول کر لیتے ہیں اور امانت دار بن جاتے ہیں یقیناً وہ عند اللہ سرخرو ہوں گے اونچے درجات پر فائز ہوں گے قرآن حکیم کے بیان کے مطابق جنت الفردوس کی وراثت حاصل ہوگی ایک حدیث میں رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک تاجر کا ذکر کیا تاجر کا تاجر کی دو خوبیوں کا دو اوصاف کا فرمایا کہ تاجر الصدوق الامین مع النبیین و صدیقین شہدا وہ تاجر جو سچا ہو اور امانت دار ہو یہ دو خصائص ہیں اور یہ دو خصائص بہت کم پائے جاتے ہیں تاجروں میں خاص طور پہ ورنہ پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے اب تو الفجار اکثر تاجر فاجر ہوتے ہیں تاجر اور فاجر ایک ہی وزن تاجر کی جمع تجار اور فاجر کی جمع فجار ایک ہی وزن تو اکثر تاجر فاجر ہوتے ہیں کیونکہ یا تو گفتگو میں سچائی کا پہلو نہیں ہوتا یا ان کی تجارت میں امانت کا وصف مفقود ہوتا ہے لیکن جو تاجر سچائی سے کام لے اور امانت دار ہو مان نبیین و صدیقین و شہدا اللہ رب العزت اس کا اتنا اکرام فرمائے گا اتنی اس کی تکریم فرمائے گا کہ قیامت کے روز اسے نبیوں کے ساتھ صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ جگہ دے گا وہ نبیوں کا پڑوسی ہوگا صدیقین کا پڑوسی ہوگا اور شہداء کا پڑوسی ہوگا جس تاجر میں یہ دو اوصاف ہوں اور ظاہر ہے کہ دنیا میں بھی اس کی تجارت میں برکتیں حاصل ہوں گی اور قیامت کے دن بھی اسے یہ اونچا سلا حاصل ہوگا جنت الفردوس کی وراثت انبیاء صدیقین اور شہداء کا پڑوس یقیناً یہ خوبی بڑی عدیم شان ہے امانت اور امانت کے تقاضوں کو پورا کرنا پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ علیہ وسلم نبوت عطا ہونے سے قبل پورے معاشرے میں صادق اور امین کے لقب کے ساتھ معروف تھے یعنی یہ ایک ایسی خوبی ہے اور ہونی چاہیے جو عمر بھر ساتھ رہے نبی بننے سے پہلے بھی آپ صادق تھے سچے اور امین تھے جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو لوگوں سے سوال کیا تھا کہ ہر جرت تم علیہ کہ تم نے کسی موڑ پہ چالیس سال کی زندگی کم نہیں ہوتی کسی زندگی کے موڑ میں مجھ پر کچھ جھوٹ آزمایا کچھ جھوٹ, کچھ جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا کو امانت کی خیانت دیکھی پورے عرب معاشرے نے نفی میں جواب دیا کہ نہیں ما جربنا علیہ قدر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کبھی تم پر جھوٹ نہ دیکھا ہے نہ آزمایا ہے تم نے جب بھی گفتگو کی سچی کی فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے میری بات مان لو گے کہا کیوں نہیں گو کسی کے حملے کا اندیشہ نہیں ہے نہ ہماری کسی سے جنگ ہے اور نہ کسی کے حملے کا امکان ہے لیکن اگر تم کہو گے تو ہم یقیناً مان لیں گے کہ تم سچے انسان اس قدر وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی صدق و امانت کے معترف تھے تو پھر رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لشکر تو کیا میں تمہیں اس سے بڑی چیز سے ڈرانا چاہتا ہوں اور وہ قیامت کا قریب ہونا اللہ کے عذاب کا قریب ہونا جس سے بچاؤ کا راستہ یہ ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر حملہ آور پر ہوا چاہتا ہے اس سے بچاؤ کا راستہ یہی ہے کہ تم کلمہ پڑھ دو یہ بات آپ نے فرمائی پورا معاشرہ آپ کا مخالف ہو گیا یہاں مقصد بیان یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصف نبوت سے قبل بھی صادق اور امین تھے اور یہ ایک ایسا پہلو ہے جو انتہائی قابل تعریف ہے اور ہر شعبے میں انسان کے ساتھ ہونا چاہیے اور یہ بات واضح ہو کہ امانت کا تعلق صرف مال سے نہیں ہے بلکہ تمام شعبہ جات سے امانت کا تعلق ہے ہر شعبے کے ساتھ امانت منسلک ہے جناب مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے البضو امانت وضو بھی ایک امانت ایک آدمی اپنے باتھ روم میں وضو کر رہے دیکھنے والا کوئی نہیں جس طرح چاہے وضو کر لے لیکن نہیں اگر وہ اس امانت کا پاس کرتا ہے لحاظ رکھتا ہے اور چھپ کر وضو کر رہا لیکن مکمل وضو کرتا ہے تو اس نے وضو کی امانت کا حق ادا کر دیا حالانکہ دیکھنے والا کوئی نہیں روزہ رکھا ہوا ہے پیاس کا عالم کوئی نہیں جانتا کمرے میں اکیلا ہے اور ٹھنڈی مشروبات سے بھری فرج سامنے پڑی دیکھنے والا کوئی نہیں کھا پی سکتا ہے لیکن وہ اس سے گریز کرے تو اسے رودے کی امانت کا حق ادا کر دی نماز پڑھتا ہے بالکل سنت کے مطابق کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو تو اس نے نماز کی امانت کا حق ادا کر دیا ماپ تول بھی امانت کا متقاضی ہیں چیزوں کو وزن کر کے بیچنا بھی ایک امانت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری سے فرمایا تھا کہ ان کا ضعیف ابو ذر تم کمزور ہو وہ ان امان اور عہدہ کوئی بھی ہو امانت ہے منصب کوئی بھی ہو وزارت ہو گورنری ہو یا کسی مقام پر عامل ہو کسی ادارے کے مدیر ہوں منصب کوئی بھی ہو یہ ایک امانت ہے وہ ان آخر یوں وہ نظام قیامت کے دن یہ منصب باعث ندامت ہوگا جو لوگ دنیا میں منصب کے پیچھے بھاگتے ہیں کتے بنے پھرتے ہیں قیامت کے دن انہیں بڑا ندامت سے بھرپور مقامات کا سامنا ہوگا انتہائی نادم ہوں گے اور خزی ذلت انہیں جھیلنی پڑے گی جب وہ دیکھیں گے کہ ہم نے منصب کی امانت کا حق ادا نہیں کیا تھا اور آج ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا کیا کیا اعداد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دنیا کے بعد قاضی کرسیوں پر بٹھائے جائیں گے اور ان کا اس طرح حساب ہوگا اور کچھ قاضیوں کو اللہ تعالی پولیس رات پہ کھڑا کر کے حساب لے گی اسلام کی ایک اور حدیث ہے قیامت کے تعلق سے کہ ترسد الامانت والرحم فتقومان جنبت پلے سرات کی گھاٹی آئے گی جو کہ انتہائی خطرناک گھاٹی یہ سمجھو کہ وسیع اور ریز جہنم کا دروازہ ہے اس سے پیچھے حشر کا میدان ہے اور اس کے بعد جنت اور جنت کو پانے کے لیے اس پل کو عبور کرنا ضروری اگر آپ کے ذہنوں میں ایک ریزر بلیڈ کا تصور ہو تو یہ راستہ بنا لیں میل ہا میل لمبا نیچے جہنم کی آگ دہک رہی اوپر یہ پل ہے جس پر چل کر عبور کرنا ہے انتہائی خطرناک یہ گھاٹی جناب انس المالک رضی اللہ عنہ نے علیہ السلام سے قیامت کے دن سفارش کا سوال کیا تھا علی یوم القیامہ کہ میری یہ طلب ہے کہ آپ قیامت کے دن میری سفارش فرما دیجیے گا میری شفاعت فرما دیجیے گا آپ نے وعدہ کر لیا جناب انس نے پوچھا کہ آپ قیامت کے دن کہاں مجھے ملیں گے اگر میں آپ کو تلاش کروں اس وعدے کی تکمیل کے لیے تو کہاں ملیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول و ماتا جدونی ان دس رات سب سے پہلے مجھے پورے رات کے مقام پر تلاش کرنا سب سے پہلے وہاں ڈھونڈنا مانا یہ گھاٹی بڑی ہی گمبھیر یہ پل ہے جو احد و من سیف و ادق و من شاعر جس کی باریکی بال سے زیادہ اور کاٹ تلوار سے بڑھ کر ہوگی اور تاریکی ہوگی اور پھسلن ہوگی اس پر مستضاد یہ ہے کہ دو چیزیں وہاں چھوڑ دی جائیں گی ایک امانت اور دوسری رشتہ داری ایک طرف امانت کھڑی ہوگی گزرنے والے کے ساتھ اور دوسری طرف اس کے رشتہ داری ہوگی اگر امانت کو پامال کیا ہوگا تو گزرنا مشکل ہو جائے گا اور اگر امانت کا حق تو ادا کر دیا مگر رشتوں کو پامال کیا رشتوں کو توڑا پتہ رحمی کرتا رہا حقوق ادا کرنے سے گریزا رہا بیوی کے حقوق شوہر کے حقوق اولاد کے حقوق ماں باپ کے حقوق رشتوں ناتوں کو اس نے کوئی اہمیت نہ دی ہو تو بائیں طرف رشتے ناتے ہوں گے اور اس کا گزرنا محال ہو جائے گا مشکل ہو جائے گا تو یہ ایک بڑا ہی خطرناک مقام ہے ایسا تنگ اور تاریخ راستہ اور یہ دو عمل چھوڑ دیے جائیں گے امانت اور رحم رشتہ داری رشتہ داری حدیث میں تھا کہ حقب الرحمان کو تھام لے گی حقب انسان کی وہ جگہ جہاں ادار باندھا جاتا ہے کمر کے پاس حقب الرحمان کو تھام لے گی حقب رحمان کی کیفیت اللہ ہی جانتا ہے ہم اللہ تعالیٰ کی صفت کو قبول کرتے ہیں کیونکہ نبی اسلام نے بیان کی مگر وہ حق الرحمان کیسی ہے یہ معلوم نہیں تو رحم جو ہے وہ حق الرحمان کو تھام کر بس یہ دو جملے دہراتا رہے گا اللہ سلمن منفاصانی وقت امن کہ یا اللہ جس نے مجھے جوڑا دنیا میں اسے تو اپنے ساتھ جوڑ لے جس نے مجھے توڑا اسے تو بھی توڑ کر پھینک دے یہ مسلسل رشتہ جو ہے رحم جو ہے یہ سوال دوہراتا رہے گا اور یہ دعا بلکہ بد دعا کرتا رہے گا تو اس اہم گھاٹی پر چھوڑ دیا جائے گا رشتہ داری کو اور امانت کو یقیناً جن لوگوں نے امانت کو پامال کیا ان کے لیے یہ وقت بڑا مشکل ہوگا بہت ہی حساس اور نازک ہوگا کیونکہ نیچے جہنم کی آگ اوپر یہ پل ہے جسے عبور کیے بغیر جنت کا داخلہ ممکن نہیں اور گزرنے والے اپنے اپنے اعمال کے بقدر چل رہے ہوں گے بڑی مشکل صورت حال ہوگی یسیر الناس والا قدر نور ہے لوگوں کی چال ان کے نور کے بقدر ہوگی جتنا نور ہوگا اتنا چلنا آسان ہوگا نور کی تفسیر ایک اور حدیث میں ہے یسیر الناس والا قدر اعمال ہے کہ لوگ اپنے اعمال کے بقدر چل رہے ہوں گے دنیا میں جس قدر اعمال انجام دیے تیزی کے ساتھ کثرت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اور سنت کی اتباع کے ساتھ وہ بھرپور طریقے سے چلیں گے اور ان کا ان کے اعمال ہی ایسا نور بن جائیں گے کہ چلنے میں کوئی پریشانی نہ ہو بجلی کی طرح گزر جائیں گے پلک جھپکنے کی طرح گزر جائیں گے اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جس طرح بچہ چلتا ہے سرین کے بل اس طرح چل رہے ہوں گھٹنوں کے بل چل رہے ہوں چلنا اور آگے بڑھنا انتہائی مشکل ہوگا انتہائی شاخ ہوگا اور نبی اسلام کے فرمانے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو گریں گے اور بالآخر گرتے گرتے ان کا ہاتھ پورے رات پہ پڑ جائے گا اور وہ گرنے سے بچ جائیں گے اور لوگ دیکھیں گے یہ منظر کہ ایک ہاتھ سے پل کو پکڑا ہوا لٹکے ہو اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو گریں گے اور گرتے گرتے ان کا پاؤں پل اس راہ سے ٹک جائے گا اور وہ ایک پاؤں پر کھڑے ہوں گے ایک پاؤں کے سہارے سے اور کتنی مدت کے بعد وہ سنبھلنے میں کامیاب ہوں گے اور دوبارہ اپنا سفر شروع کریں گے پھر گریں گے پھر سنبھلیں گے وہ نبی یقم ال تمہارا نبی پولیس رات میں کھڑا ہوگا وہ یقول اور یہ بات یہ دعا کہہ رہا ہوگا رب سلم رب سلم یا اللہ میری امت کو سلامتی عطا فرما دے میری امت کو نجات عطا فرما دے کیونکہ یہ بڑی ایک گمبھیر گھاٹی تو فرمایا کہ مجھے سب سے پہلے پولیس رات میں تلاش کر دوں اور یہاں امانت رشتہ داری ان دو چیزوں کو چھوڑ دیا جائے گا وہ لوگ تیزی کی طرح گزر جائیں گے جنہوں نے دنیا میں امانت کے تقاضے پورے کیے اور دنیا میں رشتوں کو نبھایا سیدھا رحمی کرتے رہے سیدھا رحمی کی تعریف اللہ کے پیغمبر نے فرمائی کہ لئی سل واسل بالمکاف سیدھا رحمی وہ نہیں کرتا جو کہتا ہے کہ مجھ سے کو ملے گا تو میں مل لوں گا اور اگر نہ ملا تو بھاڑ میں جائے میرے پاؤں پر نہیں فرمایا کہ واصل وہ ہے رشتوں کو جوڑنے والا وہ ہے جو توڑنے والوں کو ملا ہے جو رشتے کاٹتے ہیں توڑتے ہیں انہیں جوڑنے کی کوشش کرے یہ در حقیقت سیدھا رحمی کرنے والا ہے تو اس مقام پر یہ دو عمل چھوڑ دیے جائیں گے ان کا حق ادا کرنے والا یقیناً سرخرو ہوگا اور ان دونوں کو پامال کرنے والا یقیناً خاصر ناکام اور نامراد ہوگا اور بڑی اس کو تکلیفوں کا اور دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا لہذا جنت الفردوس کی وراثت ان لوگوں کا حق ہے جو لوگ دنیا میں امانتوں کا خیال رکھتے ہیں اور امانتوں کو پورا کرتے ہیں ادا کرتے ہیں ان کے تقاضوں کو سمجھتے ہیں اور سمجھ کر ذمہ داری ادا کرتے ہیں اور پوری کرتے ہیں اور یہ سارے نصوص اسی تعلق سے ہے لہذا آج اس منصب کو اختیار کرنا اس منہج کو اختیار کرنا یہ ضرورت ہے ورنہ بڑی بڑی نیکیاں جو ہیں وہ برباد ہو جاتی ہیں امانت کی ایک قسم غلول کہلاتی ہے غلول کا معنی اجتماعی مال میں خیانت سرکاری مال ہے گورنمنٹ کی املاک ہے ایک اجتماعی مال ایک تو کسی کی انفرادی امانت ایک اجتماعی مال نبی اسلام کے دور میں جہاد سے جو غنیمت کا مال آتا تھا وہ ایک اجتماعی مال ہوتا تھا مجاہدین کی امانت ہوتی تھی اس میں سرقہ کرنے والا چوری کرنے والا اور خیانت کرنے والا کتنا بڑا مجرم ہے ایک صحابی یہ غزبے میں شہید ہو گیا ایک شخص کہہ لیجیے شہید ہو گیا چاروں طرف سے نعرے گونجے ہنی اللہ الشہادہ مبارک ہو مبارک ہو شہید ہو گیا دنیا کی تکلیفوں سے نجات پا گیا جنت میں چلا گیا رسول اللہ فرمایا کہ نہیں ان التی تلت آحدہ مکان میں خیبر قبل تبلو کا مقاصمہ ہے علیہ نارا اس نے جنگ خیبر کے مال غنیمت میں سے ایک چادر اٹھا لی تھی تعویر یہ کی تھی کہ میرا بھی اس میں حصہ میں بھی مجاہدین میں سے ہوں میرا بھی حصہ ہے اس میں یہ چادر مجھے پسند آ گئی پتہ نہیں تقسیم کے وقت مجھے ملے یا نہ ملے تو اپنے حصے کے طور پر میں اس کو اٹھا لیتا ہوں بتایا نہیں فرمایا کہ وہ چادر اس وقت جہنم کا شعلہ بن چکی اور اس کے بدن کا خیمہ بن چکی اس کے بدن گرد گرد لپٹ چکی ہے اور اس کو جلا رہی ہے جلسا رہی یہ حلول اجتماعی مال میں خیانت سرکاری خزانہ قوم کی املاک ان میں ایک چادر ہی کی خیانت کیوں نہ ہو یقیناً وہ ایک بڑا جرم ہے اور بڑے عذاب کا موجب ہے بڑے عذاب کا باعث ہے اس لیے دنیا میں امانتوں کے تقاضوں کو سمجھنا اور ان کے حق کو ادا کرنا انتہائی ضروری اور یہ ان لوگوں کی شان ہے ان کی خوبی اور وصف ہے جو امانتوں کے تقاضے پورے کرتے ہیں ولدین ہوں لے امانات واحد امراعون کہ وہ لوگ بھی جنت الفردوس کے بارے سے جو اپنی امانتوں کا پاس رکھتے ہیں ان کی نگہ داشت کرتے ہیں ان کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کو ادا کرتے ہیں اور وہ لوگ بھی جو اپنے عہد کی پابندی کرتے ہیں اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عملوں پر خوش ہوا کرتے تھے جب آپ نے نیا نیا نبوت کا اعلان کیا تو فقر کا دور تھا ایک اجتماعی بائیکاٹ کا سامنا تھا آپ اور صدیق رضی اللہ عنہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے بہت بھوک اور پیاس کا ایک عالم تھا ایک حزلی نوجوان کو دیکھا عبد الحم مسعود رضی بکریاں چلا رہے تھے کہا کہ ہمیں کسی بکری کا دودھ پلاؤ عبداللہ نے عرض کیا ابھی اسلام نہیں لائے تھے اور نہ ان دونوں شخصیتوں کو پہچانتے تھے کہا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں یہ میرے آقا کی امانت ہے اور میں اس امانت میں تصرف ان کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتا اس لیے معذرت کر لی حالانکہ عرب بڑے مہمان نواز تھے لیکن امانت کا اپنا ایک معاملہ ہے اپنا ایک مکان رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسی بکری ہے جو بھی دودھ دینے کے قابل نہ ہوئی ہو ہاں ایسی ہے فرمایا کہ وہ لاؤ وہ لے کر آئے آپ سے وسلم میں اپنے دستے مبارک بکری کے تھنوں پر پھیرا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ تھن بھر گئے اور بالٹی بھر کے دودھ نکال لی عبداللہ بڑے متعجب کہ ایک بکری جو ابھی دودھ کے قابل نہیں ہوئی اس کے تھنوں سے دودھ جاری ہو گیا آپ نے بھی پیا وہ بکر صدیق نے پیا جناب عبداللہ کو دی انہوں نے بھی پیا اور پھر یہ دونوں شخصیتیں وہاں سے روانہ ہو گئیں عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ ان دونوں شخصیتوں کی تلاش میں پھر رہے ہیں لوگوں سے پوچھ رہے ہیں بالآخر پا لیا مل گئے اور جا کر اسلام قبول کر لیا اسلام قبول کرنے کے بعد نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ مما علم کا ربک کہ یا رسول اللہ وسلم مجھے کچھ علم دیجیے کچھ سکھائیے مجھے جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے اس علم میں سے مجھے عطا فرمائیے تو رسول اللہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ ان کا غلام المعلم تم تو سیکھے سکھائے نوجوان ہو تم تو غلام معلم ہو سیکھے سکھائے کہاں ابھی تو اسلام قبول کیا ابھی تو کلمہ پڑا ہے پھر سیکھے سکھائے کہاں سے یہ اصل میں کل کے واقعے سے جو دودھ مانگا انہوں نے کہا کہ نہیں امانت بھی خیانت نہیں کر سکتا یہ ایک علم ہے امانت دار شخص معلم ہے سیکھا سکھایا انسان مقربین میں سے ہے صاحب علم اور صاحب عمل ہے اللہ کے پیارے پیغمبر نے ان کے اس ایک کردار کی بنا پر انہیں غلام معلم کا لقب عطا فرما دیا کہ تمہیں سیکھنے کی کیا ضرورت ہے تم تو سیکھے سکھائے ہو تمہارا کل کا واقعہ اس پر شاہد عدل ہے تو یہ ایک علم ہے یہ ایک عمل ہے دنیا کی سعادت کی احساس ہے اللہ کی رضا کا موجب ہے اللہ اس کے رسول کی محبت کا باعث ہے اخر نجات کا ذریعہ ہے اور جنت الفردوس کی وراثت کا باعث ہے بد توفیق ہو بے دلّہ تعالی اقول اللہ ولاکم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد بہت سے دوستوں نے دعا کی اپیل کی ہے رب العزت ہمارے تمام بیمار بھائیوں اور بہنوں کو صحت کامل عاجلہ اور دائمہ عطا فرما دے اللہ تعالیٰ ہر شر سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ عافیت کی زندگی عطا فرمائے ایک سلفی اہل حدیث خاتون کا انتقال ہوا ان کے لیے دعا کی اپیل آئی ہے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف کر دے اللہ انہیں اعلیٰ علین میں جگہ عطا فرما دے مرنے کے بعد انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت کا محتاج ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کیجیے اللہ اپنی رحمت سے ڈھانپ لے یہ آج کا اعلان کراچی کی ایک ایک مسجد و مدرسے کے لیے ہے مسجد مبارک مانچور لینڈ میں واقع ہے یہاں کے لیے یہ اعلان بھیجا گیا ہے جہاں پر خطابت اور امامت اور ایک مسلسل دروس اور تربیت کا اہتمام حافظ سلیم صاحب فرماتے ہیں جو کہ مہد صلفی کے شیخ الحدیث ہیں اور اللہ کی توفیق سے علم و عمل سے مالا مال ہیں اور ان کی نگرانی میں یہ سارا کام چل رہا ہے اور یہاں پر جو ہے وہ تعاون کی ضرورت ہے مسجد اور مدرسے کی تعمیر اور توسیع کا کام لکھنے کے شروع ہو چکا ہے اور تقریباً یہ چالیس لاکھ کا خرچہ ہے جس میں سے دس لاکھ روپے انتظامیہ نے مسجد فنڈ کی ٹوٹل رقم تعمیر پر صرف کر دی ہے تو اس رقم کے لیے تعاون کی اپیل بھیجی گئی ہے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 أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم